بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده رسوله الكریم اما بعد محترم بزرگوں دوستوں اور میری مائیں بہنیں جیسا کہ گزشتہ کل وہ مسائل بیان کیے گئے کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ کب قضا واجب ہوتی اور کب قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتا ہے ہے بعد میں اس کی قضا قضا کر لیتا تو کرنے پر روزے کی قضا تو ضرور ہو جاتی ہے لیکن جو رمضان کا ثواب ہے وہ رمضان کے بعد میں کبھی بھی نہیں مل سکتا اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں کو اگر دنیا میں یہ پتا چل جائے کہ روزوں پر کیا ثواب ملتا ہے ترابی پڑھنے پر کیا ثواب ملتا ہے تو میرے امتی یہ تمنا کریں گے کہ یا اللہ پورا سال رمضان کا بنا دے ہم روزے رکھتے رہے ترابی پڑھتے رہے اور ان ثوابوں کو حاصل کرتے رہے اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اگر روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے اس کو انعام یہ ملے گا کہ قیامت تک اس کے نام اعمال روزے کا ثواب لکھا جائے گا اس لیے جتنا ہو سکے ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی ڈائبٹیز کا مریض ہے اور شگر کا لیول اتنا ہائی ہے کہ اگر وہ بار بار کھاتا نہیں ہے یا بار بار وہ دوائی وغیرہ کا استعمال نہیں کرتا ہے اس کی طبیعت اور بگڑ سکتی ہے طبیعت کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے جان کے جانے کا اندیشہ ہے تو ایسو کو اجازت ہے کہ وہ روزہ اگر رکھا ہے تو توڑ بھی سکتے ہیں اور اگر نہیں رکھے تو ان کو چھوڑنے کی بھی اجازت ہے اسی طریقے سے کسی آدمی کو اچانک درد اٹھا پیٹ میں دانت میں سر میں اور ایسا اور اتنا ناقابل برداشت ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور مجبور ہے دوائی کھانے پر تو ایسی صورت میں روزے کو چھوڑنے کی اور توڑنے کی اجازت ہے اسی طریقے سے ایک عورت اگر حاملہ ہے پریگننٹ ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی بچا ہے جس کی وہ بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہے اور روزے کی وجہ سے دودھ اترنا بالکل بند ہو گیا ہے بچے کی جان کو خطرہ ہے تو ان تمام صورتوں میں روزے کے توڑنے کی اور چھوڑنے کی اجازت ہے بہرحال تو کل وہ مسائل بیان کیے گئے کہ جس کے بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے آج میں آپ کو وہ مسئلے بیان کر دوں کہ جس کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے دیکھو گدشتہ کل ایک بات کی گئی تھی کہ اگر ایک آدمی بھول گیا اسے یاد ہی نہیں ہے اس نے کھا لیا پی لیا یا مخالطت ہو گئی تو ان صورتوں کے اندر چونکہ نسیان ہے بھول گیا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے کان میں اگر پانی ڈال دیا جان بوجھ کر ڈالا یا پانی کان میں چلا گیا تو پانی کے کان میں جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بلغم ہمارے گلے میں گلے سے نکل کر منہ میں آ جاتا ہے اور روزے کی حالت میں یہ آدمی کبھی کبھی بلغم کو نگل جاتا ہے تو بلغم کے نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے لیکن انجیکشن میں یاد رکھے جو ویکسینیشنز ہے جیسے فلو کا جیپ لے لیا میننجائٹس کا انجیکشن ہے ٹیٹنس کا ہے تو ان انجیکشنز کے لینے کی اجازت ہے البتہ وہ انجیکشنز جیسے انسولین وغیرہ یا جس سے بچ بدن کو تقویت پہنچتی ہو ان انجیکشنز کے لینے کی روزے میں اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا تمہارا بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑے گا تو بلڈ ٹیسٹ کروانا روزے کی حالت میں جائز ہے البتہ اگر اتنا کمزور ہے کہ بلڈ کے نکلنے کی وجہ سے کمزوری اور بڑھ سکتی ہے اور روزے کے جانے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں احتیاط کرے ورنہ روزہ مکرو ہو جائے گا اسی طریقے سے بہت سے لوگ مدینہ منورہ کا سفر کریں گے یا جا چکے ہیں اور جب آدمی مدینہ جاتا ہے تو عموماً ہمارے نوجوان کپنگ وغیرہ کروا لیتے ہیں تو روزے کی حالت میں کپنگ کروانا خون گندے خون کو نکلوانا اس کی بھی اجازت ہے لیکن فقہ نے یہی لکھا ہے کہ کپنگ کی وجہ سے خون نکالنے کی وجہ سے بدن میں بہت کمزوری آ جاتی ہے تو کئی ایسا نہ ہو کہ دن کے وقت میں خون نکالا اور روزے پر اس کا اثر پڑ جائے لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی کپنگ وغیرہ کر کروانا چاہتا ہے بس طریقہ یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد رات کے وقت میں وہ یہ علاج کروا سکتا ہے اسی طریقے سے جیسے کل میں نے کہا تھا کسی کو ومٹ ہو گئی چاہے مو بھر کر ہوئی چاہے تھوڑی ہوئی لیکن خود سے ہو گئی اس نے جان بچ کر کہنے کی ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ سہری کے بعد ہے کوئی آدمی سو گیا روزے کی حالت میں ہے اور جب وہ اٹھا تو اسے یہ پتا چلا کہ میرے اوپر تو غسل فرض ہو چکا ہے تو غسل کے فرض ہو جانے سے بھی روزہ اس کا ٹوٹتا نہیں ہے اسی طریقے سے ایک آدمی رات کو سویا ہوا ہے صبح میں وہ اٹھا سہری کرنے کے لیے اسے پتا چلا کہ غسل میرے اوپر فرض ہو گیا ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ غسل کرنے جائے اور پھر سہری کرے تو اس کو اجازت ہے پہلے سہری کر لے اور سہری کرنے کے بعد جا کر غسل کر کے اپنے آپ پاک تو وہ پاک کر لے مسواک کرنے کی روزے کی حالت میں اجازت ہے بلکہ فقہہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسواک کرتے کرتے مسواک کا کوئی چھوٹا سا تکڑا یا پیس گلے میں چلا گیا اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کوٹن برڈ کا یا ویکس کا استعمال کرتا ہے اپنے کانوں کے ویکس کو نکالنے کے لیے یا کوٹن برڈ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو ان صورتوں کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ اگر ایک آدمی نے صبح سہری کے وقت میں ٹوتھ برش کیا ٹوت پیسٹ کا استعمال کیا اور اس اس اس کے کے بعد بعد میں اب وہ نماز بھی بھی ٹیسٹ ٹیسٹ کو کو محسوس محسوس کر رہا ہے تو کرنے کی وجہ سے کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو یہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہاں کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکرو ہو جاتا ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کیا جائے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے تو روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے البتہ مکرو ہو جاتا ہے اور اگر اللہ نہ کرے وہ ٹوتھ پیسٹ گلے میں چلا گیا تب تو اس کا روزہ ہی فاسد ہو جائے گا اسی طریقے سے بہت سے لوگ کرنے کے بجائے صرف ٹوتھ برش کا استعمال کرتے ہیں جس پر ٹوتھ پیسٹ نہیں ہوتا ہے صرف خالی برش ہوتا ہے لیکن اس کا بھی خیال رکھے کہ ٹوتھ برش کا استعمال کر رہا ہے ٹوتھ پیسٹ اس میں نہیں ہے لیکن اگر وہ ٹیسٹ آ رہا ہے چونکہ پہلے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر رہا تھا اگر اس میں ٹیسٹ آ رہا ہے تو اس کی بنا پر اس کا روزہ مکرو ہو جائے گا اس کے علاوہ جس وقت غسل کر رہا ہے تو روزے کی حالت میں کہا گیا ہے کہ کلی کر لو غرارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ڈر یہ ہے کہ غرارہ گاگل کرنے گیا کہیں پانی اندر نہ چلا جائے اس بنا پر روزے کی حالت میں غرارہ کرنا اس کو بھی فکہ نے مکرو لکھا ہے اس کے علاوہ پوسٹل سٹیمپ ہے انولپ ہے اب اس کو چھپکانے کے لیے کبھی کبھی وہ لکھ کر لیتا ہے تو اس کو لکھ کر لینا اپنی زبان کو اس کے اوپر لگا دینا یہ اس کے روزے کو مکرو کر دے گا اس کے علاوہ ویسلین کا استعمال کرنا لپسیل کا استعمال کرنا ان سب چیزوں سے احتیاط کرے ڈر ہے کہ یہ چیزیں اندر چلی جائے گی اس بنا پر فقہ نے اس کو بھی مکرو کہا ہے اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ کھانا پکا رہی ہے تو کھانے کو چکھ لینا یا گوشت پک گیا یا نہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے ذرا دانت سے چبا دینا بہتر تو یہ ہے کہ عورت اس سے احتیاط کرے لیکن اگر کسی کا شوہر گڑیل مزاج ہے تو ایسی صورت میں فقہ نے اس کو بھی اجازت دی ہے اس کے علاوہ روزے کی حالت میں ریوت کرنا لڑائی کرنا گالیاں بولنا بولنا جھوٹ بولنا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات خیال رکھے کہ ٹی وی دیکھنا ویڈیوز دیکھنا فلموں کا دیکھنا روزے کی حالت میں وہ تو عام حالت میں بھی حرام ہے تو روزے کی حالت میں تو گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے تو یہ کچھ مسائل تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کچھ مسائل ایسے تھے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے مکرو مکرو ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے اب ایک آخری مسئلہ بیان کر دو کہ ہمارے بہت سے بھائی بہت سی بہنیں ایسی ہیں کہ جو بیچارے اس طرح بیمار ہے روزہ رکھنے کی اور نہ ان میں طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے تو ایسے مریضوں کے لیے ہماری شریعت نے یہ آسانی کر دی ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دے جب وہ روزے کا فدیہ دے دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات رب سے امید ہے کہ جو روزہ ان کا چھوٹ گیا ہے اللہ اس کے بدلے میں فدیے کو قبول کر لے گا اور انہیں روزے کا ثواب مل جائے گا اب فدیے کی کیا مقدار ہے تو فدیے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے درمیان مقدار میں اختلاف ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شوافی مسجد کے ٹائم ٹیبل میں اس کی مقدار زیادہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کے یہاں پر مقدار زیادہ ہے حنفی مسلک کے مطابق جو صدقہ فدیے کی مقدار ہے یا فطرے کی مقدار ہے وہ مقدار ہے ایک کلو چھ سو چھاسٹھ گرام گیہو one kilo six hundred and sixty six grams گیہو یا اس کا آٹا یہ اس کی مقدار ہے اب احتیاطاً فتحہ پونے دو کلو کہہ دیتے ہیں اور آج کے اس زمانے میں اگر ہم اندازہ لگائے تو احتیاطاً ایک پاؤن پچاس penny one pound fifty pence یہ ہے فدیے کی مقدار جس کو بیان کیا گیا ہے تو اس بنا پر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے ہے ہے مجبور بیمار تو وہ اپنا روزے روزے کا کا ایک one pound fifty fifty pence ہے جس کے حساب سے پورے رمضان کے تیس دن کا حساب لگاؤ تو فورٹی فائیو پاؤنڈز بنتے ہیں تو جو لوگ معذور ہے مجبور ہے وہ فورٹی فائیو پاؤنڈ غریبوں کو جو زکات کے ان کو دے دے یہ ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا لیکن ایک بات خیال میں رکھے کوئی بیمار ہے نہیں رکھ سکتا ہے روزہ فدیہ اس نے دے دیا اور رمضان کے بعد اللہ کا کردہ طاقت آ گئی تندرست ہو گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے فدیہ اگرچہ اس نے دیا ہے لیکن اللہ نے اب طاقت اور تندرستی دی ہے تو جو روزے اس کے چھوٹ گئے ان روزوں کی وہ قضا کر لے ہماری ماں بہنوں کے لیے خاص مسئلہ کہ ماں بہن جب شریع عذر ہوتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو وہ جو مہینے کے سات دن آٹھ دن دس دن ہے ان دس دنوں کی قضا لازم اور ضروری ہے بہت سی ہماری مائیں بہنیں عدم علمی کی وجہ سے سمجھ سمجھتی ہے کہ چونکہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں میں فدیہ دے دوں گی تو کافی ہو جائے گا یہ فدیہ نہیں چلے گا بلکہ ان میں طاقت ہے مجبوری ہے شریعت کی وہ آٹھ دس دن روزہ نہیں رکھ سکتی ہے لیکن بعد میں جب وہ رمضان المبارک کے بعد باقی کی حالت میں اپنے روزے کی قضا کرنا ان پر لازم ہے فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا تو یہ کچھ ضروری مسائل روزے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اللہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں جیسے شریعت نے روزہ رکھنے کا طریقہ بتلایا اسی طریقے سے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ اس پر قبولیت کے فیصلے فرمائے آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن جتنا ہو سکے کسرت سے درود پاک کا ورد ہماری زبان پر جاری رہے ہم سب مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہم و بحمدکا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیک سبحان ربکا رب العزت عمی صفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین